الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

دربار میں اور آپ کی مجلس میں مختلف لوگ آتے اور مختلف سوالات کرتے تھے یہود اور منافقین کو مصروف رکھنے کے لیے فضول سوالات کرتے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا یعنی اس لیے سوال کر رہے ہیں تاکہ ایک نامعلوم مسئلہ معلوم ہو جائے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے کبھی یہ سوال وکیلوں سے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور وکیلوں کی صحت بہت ضروری ہے اس لیے کوئی سوال اس لیے کرتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس کا عقیدہ درست ہو جائے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیان سے کوئی فائدہ نہیں ہے بیان کا بڑا دین تو آیا ہے عمل کے لیے علم صحیح عمل صحیح کا داری ہے اور میں بات ہمیں یاد کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے علم کی زکات عمل کرنا ہے علم کا حاصل ہو جانا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا لیکن صحیح سیکھنا تو صحیح پہنچ جائے گا ناقص سیکھے گا تو ناقص پہنچ جائے گا کامل سے سنے گا تو کامل چیز پہنچائے گا ناقص سے سنے گا ناقص چیز پہنچائے گا آج کل حاصل کرنے کا صحیح کرنے والے صحیح لوگ ہیں لیکن بیچ میں کوئی لوگ غلط Gracias. ہے انسان قابل احترام ہے اس کا قتل نہیں ہونا چاہیے قرآن نہ کہتا ہے لیکن حوالہ قرآن کریم کا دیتا ہے تو قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے چودہ سو سال کے بعد بھی قابل اس کے اس کو دلیل میں چودہ سو سال کے بعد پیش کر رہے ہیں اور دوسرے چودہ ہزار سال کے بعد ضرورت پیش آئے گی تو اسی کتاب کو پیش کرنا ہوگا افسوس کر گیا کہ بوڑھے کو کسی نے مار ڈالا معاملہ پہنچا دربار موسا میں جو کوئی ذمہ دار ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں جو بول لیتے ہیں وہ دوڑ پڑے ہوئے اپنی نامہ قتل ہوا اس میں کوئی انصاف ہونا انصاف کے تعلیمی دربار انسان میں اب کیا کیا سامان لانا پڑے گا تو بابا جی نے کہا قلم اور کاغذ سامان لیجیے میں لسٹ لکھوا لکھیے اتنا کھانا وانا نہیں پچاس اور سو من لکڑی انہوں نے کہا کہ آپ نے کو لکڑی نہیں کھلانا آپ نے کو نہیں کھلانا تو جواب دیا کہ بھائی یہ ضروری ہے پہلے لکڑے کی بنیاد آئے گی تو بریانی اب کوئی غلط ہے لکڑے منگاتا ہے یہ غلط باورچی عقل میں سمجھائیں گے کہ یہ بنیاد ہے آگے آ کے دیکھ بتایا گیا آگے دوسری لسٹ آئے بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمان وہی کی بنیاد پر اس پر عمل All right. وجہ سے سرکار فرما دے کہ مرد خوش ہو جائے گا لیکن صحابہ کرام علم کے بڑے رسیا تھے ان کو علم کے حاصل کرنے کا بڑا زبردست شوق تھا اور سرکار کی ذات علوم کا گنگیاں ہے اوپر سے جو ہے فلاں سے وہی کی روشنیاں ہیں کے علوم کی بات ہے اس بنا پر تمنا رہتی تھی کہ کوئی علم حاصل ہو جائے سرکار کے دربار میں بیٹھ کر یہ وقت ضائع نہ چلا جائے بیکار نہ چلا جائے اب امید کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی کوئی دیہات کا ہے سرکار کا روپ بھی اتنا ضرور شہر میں رہتے تھے بعض صاحب کرام سے سرکار کا کھلیا پوچھا گیا انہوں نے کہا زندگی میں کبھی جی بڑھ کر آنکھیں ندی کو دیکھنے کی ہمت بھی ہو تو دوسرے کچھ حضرات تھے ان کا نظر اور تھا کہ پھر کہاں دیدار رسول نصیب ہوگا تو ان کی آنکھیں سرکار کے چہرے انور پر ہمیشہ ٹیکی رہتی نظر سرکار قیامت پر آئے گی سا سوال سوال کیا یہ کر اس لیے کیا کہ وہاں زیادہ تر حضرات کو قیامت کے آنے کے بعد میں تشویش رہتی تھی بات جانتا ہے ہر مسلمان کہ قیامت کا یقین اور علم کے کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی مان قرآن کریم ہے اور فائنلی اور پیدا نہیں سرکار یا نیامات پہنچ رہی ہیں حال بتا لیکن آپ حکمت عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر آپ نے سوال کا رخ پھیر دیا

کہ جب اس نے یوں کہا مجھے اللہ رسول سے بہت زیادہ محبت ہے تو سرکار نے تاریخی اور دستاویزی میرے محبوب کی بات اصول بن کر دنیا کے سامنے آتی ایک ضابطہ بن کر دنیا کے سامنے آتی ہے ہوگا جس کے ساتھ عشق و محبت بس آج کی بات کا جو خلاصہ ہے وہ اور بیشتر جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق ہے تو جو عاشق ہوتا ہے نا وہ کسی اور چیز کی طرف دیکھتا نہیں مجرور ایک نمازی کے سامنے سے گزر گیا نماز پڑھنے والے نے جلدی سے ختم کر کے اس کو پکڑا کہ اللہ کے بندے دیکھتا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ میرے سامنے سے گزر گیا اس نے جواب دیا کہ واقعی تو نماز جہاں کی دوستی خریدی بچوں کو پہنائی ان کی خوشیاں دکھانے کے لیے ان کے علاقوں میں گئے ان کی دھماکوں میں شامل ہوئے تو ہماری زندگی کا سرمایہ سمجھو کہ محمد سے رہے ہیں اور یہ جہاں کی جگہ لوگ